السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب واشهد ان لا لا اله الا الله وحده شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وتركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك صلى الله عليه وعلى اله وعلى اصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه یوم الدین وبعد معزز ناظرین و مشاہدین و سامعین و سامعات و مشاہدات بڑے گناہوں کی پہچان کا سلسلہ میں نے شروع کیا تھا اب تک اس کے بارہ دروس ہو چکے ہیں یا بارہ پہچان اور علامتیں ہم نے بیان کی ہیں سولہ دروس میں تقریباً آج بڑے گناہوں کی ایک اور پہچان ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں اور یہ علامت نمبر تیرہ ہوگی اس سے پہلے بارہ علامتیں آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہیں وہ کیا علامت ہے کہ جن گناہوں کے بارے میں یا جن امور اور خسرتوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ وہ جاہلیت کے امور میں سے ہے یا جاہلیت میں سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی بڑا گناہ ہے جن جن گناہوں کے بارے میں یا جن چیزوں کے بارے میں یہ کہا جائے کہ جاہلیت کی چیزوں میں سے ہے جاہلیت کے امور اور خصلتوں میں سے ہے تو اس کا مطلب یہ صاف ہوتا ہے کہ یہ بڑا گناہ ہے کیونکہ اس کا چھوڑنا ہمارے لیے واجب اور ضروری ہے یوں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو جمع جاہلیت کے امور میں سے ہیں اور بڑی بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھائیوں کے اندر ان میں سے بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں بہت ساری چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کا تذکرہ تو ہم آپ کے سامنے آج کے مختصر سے درس میں نہیں کر سکتے البتہ میں اتنا بتا دوں کہ اس موضوع پر اپنے دور کے عظیم مجدد امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام مسائل جاہلیت اس نامی اس کتاب کے اندر انہوں نے تقریباً سو مسائل بیان کیے ہیں یا سو امور بیان کیے ہیں جو زمانے جاہلیت کی ہیں مسائل جاہلیت مختصر سی کتاب ہے ہیڈنگ اس میں سمجھ لیجئے آپ نے صرف انامین لکھ دیے ہیں اور الحمدللہ اس کتاب کی بہت سارے علماء نے شرح بھی کی ہے اور ہمارے جبیر دعویٰ سینٹر میں شیخ ابو زید ضمیر حفظ اللہ کا بھی دورہ اس کتاب پر ہو چکا ہے اور کئی دنوں تک لگاتار انہوں نے اس کی شرح کی ہے اور اس پر درس دیا ہے ہمارے جبیل دعویٰ سینٹر کے اندر تو اس کتاب کے اندر انہوں نے سو مسائل بیان کیے ہیں جو زبان جاہلیت کے میں سے ہیں اور بدقسمتی اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بہت سارے مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں اس کے حوالے سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اس حدیث میں آپ نے چار چیزیں بیان کی ہیں ابو مالک سری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارب انفی امتی من امر الجاہلیہ لا ترکون میری امت میں جاہلیت کے چار کام ایسے ہیں یا چار چیزیں ایسی ہیں جنہیں وہ نہیں چھوڑیں گے اور یہاں امت سے مراد امت اجابت ہے یعنی وہ امت جنہوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا آپ پر ایمان لائے جو وہ مراد ہے اور یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ سارے کی ساری امت اس کے اندر داخل ہوگی کیونکہ ہر زمانے میں ایک ایسی جماعت رہے گی جو حق پر قائم رہے گی لہذا یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اکثریت یا بہت سارے لوگ اس کے اندر داخل ہوں گے یا بہت سارے لوگوں کے اندر یہ امور پائے جائیں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری امت کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جائیں گی نہیں امت کا ایک طبقہ ایک جماعت ہمیشہ سے حق پر ہے اور قیامت کے آخری ثبوت تک حق پر قائم رہے گی اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے وہ وہ جس جماعت کو ہمارے نبی نے جن کی تعلیم کی تزکیہ کیا تربیت کی وہ جماعت ہے صحابہ کی جماعت اور جو صحابہ اور سرب صالحین کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں وہ جماعت مراد ہے یہ ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی اور قیامت تک باقی رہے گی لہذا اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امت کے ہر فرد کے اندر یہ چیز پائی جائے گی بہت سارے لوگوں کے اندر یہ چیز ہوگی پہلی چیز ہمارے بھی نے کیا فرمایا الفخر فی الحصاب دوسروں کے حسب و نصب اور خاندانی الفخر فی الحصاب حسب و نصب پر فخر کرنا یعنی اپنے خاندان پر فخر کرنا حسب و نصب پر انسان کا فخر کرنا یہ چیز باقی رہے گی بہت سارے لوگوں کے اندر آج ہیں سے بہت سارے لوگ جو اپنے خاندان پر فخر کرتے ہیں ظلم ہے انہیں بڑا غرور اور گھمنڈ ہے میرے بھائیوں یہ صرف پہچان کے لیے ہے اللہ رب العالمین نے لوگوں کو قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے خاندانوں میں بانٹ دیا ہے لیتا رکھو صرف پہچان کے لیے یہ معیار اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار کیا ان کم ان اللہ اطفاقم تم میں جو سب زیادہ متقی ہے پرہیزگار ہے وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز ہے مکرم ہے اسی اور وہی قابل تقریم ہے تو اللہ تعالیٰ ہاں معیار خاندان نہیں ہے نصب اور حسب نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں معیار کیا ہے دینداری ہے تقوا ہے اور جتنا زیادہ انسان اللہ کے دین پر عمل پیرا ہوگا اسی قدر اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کو تقریب ملے گی عزت ملے گی تو خاندان پر فخر کرنا اپنے قبیلوں پر فخر کرنا یہ دمان جاہلیت کی چیزوں میں سے ہے خاندان انسان کو جنت کے اندر نہیں لے جائے گا انسان کا عمل اسے جنت کے اندر لے جائے گا اس کا عقیدہ اور اس کا نیک عمل اگر عقیدہ صرف صالحین کے کے مطابق ہے اور انسان کے پاس عمل بھی ہے تو انسان جنت کا حقدار ہوگا یہ رشتہ داریاں قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کے سے منمت تو ابھی عمل لب اسرے ابھی نصب جس کا عمل اسے جنت میں جانے سے روک دے گا یا مؤخر کر دے گا تو اس کا نصب اسے جنت میں داخل نہیں کر سکتا لہذا نصب نامہ یہ صرف پہچان کے لیے ہے تعارف کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کی نظر میں سب برابر اسناحیت سے اس لیے کہ اللہ سب کا خالق ہے سب کا مالک ہے اس نے ایک عظیم حکمت کے تحت لوگوں کو خاندانوں میں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے دوسری بات ہمارے بھی نے فرمائی و تعانف الصاف دوسروں کے نصب و خاندان میں عیب اور نقص نکالنا تانہ زنی کرنا اپنے خاندان پر فخر کرنا دوسروں کے بارے میں تانہ زنی کرنا کیڑے نکالنا ان کی تحقیر کرنا ان کی ہجو کرنا ان کو معمولی سمجھنا اور ان کو ان کے اندر عیب نکالنا اور عیب دلانا کہ تم فلاں خاندان کے ہو تم فلاں قبیلے سے ہو یہ زمانۂ جاہلیت کی چیزوں میں سے ہے یہ چیز زمانۂ جاہلیت کے اندر بہت تھی انہیں اپنے خاندانوں پر اور اپنے قبیلوں پر بڑا فخر اور ناز ہوا کرتا تھا بہت زیادہ تو اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا تکبر غرور اور گھمن یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے یہ حرام ہے ابلیس نے بھی تکبر کیا غرور اور گھمنڈ کیا ہمیشہ کے لیے ملعون ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم ہو گیا لانے راد درگاہ ہو گیا اللہ کی لانت ہوتی ہے اس کے اوپر فرشتوں کی اور سب کی لانت ہوتی ہے لہذا تکبر اور گھمنڈ کرنا اپنے خاندان پر اور دوسرے کے خاندانوں میں کیڑے نکالنا اور نکتہ چینی کرنا ان کو حقیر جاننا صرف اس بنا پر کہ وہ فلاں خاندان سے ہے یہ سب زمانۂ جاہلیت کی چیزوں میں سے انسان کی عزت اس کے علم سے اس کے عمل سے ہے اس کے عقیدے سے ہے کتنا زیادہ وہ امت کے لیے قوم کے لیے ملت کے لیے لوگوں کے لیے مفید ہے کتنا زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں انسان کا مقام مرتبہ اس کے اخلاق اس کی دینداری اور تقوی اور علم اور عمل سے ہوتا ہے یہ خاندان اور یہ حسب اور یہ یہ قبیلے سے انسان صرف پہچان ہوتی ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور لوگوں کی نظروں میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر آپ کسی بڑے اونچے خاندان سے ہیں کیا فائدہ اگر آپ کی ذات سے لوگوں کو فائدہ نہ ہو انسان اونچے خاندان سے اونچا نہیں ہوتا انسان توازو سے اور اپنے علم اور عمل اور عقیدہ اور امت اور ملت اور قوم کو فائدہ پہنچانے سے انسان اونچا اور بلند ہوتا اور بڑا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے بن فرمایا وہ و بن نجوم تاروں کے اثر سے بارش ہونے کا عقیدہ رکھنا یہ بھی زمانۂ جاہریت کے اندر تھا کہ جب تارا کسی برج کے اندر جاتا تھا تو سمجھتے تھے کہ اب بارش ہوگی اور یہاں دو چیزیں ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ تارے ہی بارش برساتے ہیں اگر کوئی آدمی ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو یہ کھلا ہوا کفر اور شرک ہے بڑا شرک ہے بڑا کفر ہے یعنی بارش کی نسبت تاروں کی طرف کرنا کہ تارے بارش برساتے ہیں وہی فائل اور وہی مؤثر ہیں اس طرح کا عقیدہ رکھنا بڑا شرک ہے ایسا عقیدہ رکھنے والا ہمیشہ میں جہنم کے اندر رہے گا دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو سبب ماننا کہ جب ستارہ فلاں برج کے اندر جاتا ہے تو بارش ہوتی ہے یہ سبب ہیں یہ بھی شرک ہے لیکن یہ چھوٹا شرک ہے یعنی انسان یہ سمجھتا ہے کہ بارش برسانے والا اللہ تعالیٰ ہے لیکن یہ سبب ہیں ستارہ فلاں برج میں گیا اب بارش ضرور ہوگی کیونکہ یہ سبب ہے تو یہ کہنا بالکل صحیح نہیں ہے یہ چھوٹا شرک ہے کیونکہ اللہ رب العامی نے ستاروں کو یا تاروں کو بارش کا سبب نہیں بنایا ان کو با ان کا بارش سے کوئی تعلق نہیں ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری کے اندر بیان کیا ہے قطعہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العامی نے ستاروں کو تین مقاصد کے لیے پیدا کیا ہے ایک تو آسمان کی زینت ہے اور دوسرے شیاطین کو مارنے اور بھگانے کے لیے ہیں اور تیسرے بحروبر میں راہ معلوم کرنے کے لیے انہی تین مقاصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ستاروں کو جو ہے پیدا کیا ہے ستارے بارش برسنے کے لیے نہیں ہیں نہ بارش کا سبب ہیں بارش کا سبب یہ نہیں ہے بدلیاں بارش کا سبب ہوتی ہیں یا ہوائیں بارش کا سبب ہوتی ہیں لیکن ستارے بارش کا سبب نہیں ہوتے اس لیے عقیدہ رکھنا کہ ستارے بارش کا سبب ہیں ان کے ذریعے سے بارش ہوتی ہے یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے اور اسے چھوٹا شرک کہا جاتا ہے یعنی انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ بارش اللہ برساتا ہے لیکن یہ سبب ہیں تو یہ کیا ہے یہ اللہ نے اس کو سبب نہیں بنایا اور جسے اللہ نے سبب نہیں بنایا اگر انسان اسے سبب بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ چھوٹے شرک کا ارتکاب کرتا ہے چھوٹا شرک کرنے والا کیا اس کی مغفرت ہوگی کیا وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے اس کے بارے میں علماء کے دو اقوال ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے جبکہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ نہیں چھوٹا شرک کرنے والا بھی جہنم کے اندر جائے گا کیونکہ اللہ رب اللہ نے کیا فرمایا ان اللہ بھی اللہ اس کی مفرت نہیں کرے گا جس نے شرک کیا اور یہ چھوٹے بڑے شرک دونوں کو شامل ہے لہذا چھوٹا شرک کرنے والا بھی جہنم کے اندر جائے گا یہ اور بات ہے کہ ہمیشہ میں جہنم میں نہیں رہے گا اللہ اسے نکالے گا جتنی سزا اللہ نے اس گناہ کی مقرر کی ہوگی اتنی سزا پا جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکالے گا لیکن وہ ضرور جہنم کے اندر جائے گا اگر اس نے توبہ نہیں کیا تو یہ کس کا قول ہے امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اور یہی قول زیادہ راج سمجھ میں آتا ہے تو یہ دو باتیں ہوگی تیسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ بھائی یہ بارش کا وقت ہے اس وقت میں بارش ہوتی ہے فلاں موسم میں بارش ہوتی ہے تو یہ کہنا جائز ہے یہ کہنا جائز ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ اگست کے مہینے میں بارش ہوتی ہے بارش کا موسم ہے یہ تو اللہ نے اسے موسم بنایا ہے بارش کا تو وہ اس میں نسبت بارش کی نہ ستاروں کی طرف ہے نہ اسے سبب مانا جا رہا ہے بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بارش کا وقت ہے جیسے ہم کہتے ہیں گرمی کا وقت ہے جاڑے کا وقت ہے نماز کا وقت ہو گیا تو اس طریقے سے کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ یہ موسم ہے بارش کا یا بارش کا وقت ہے بارش ہوتی لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بارش کا موسم ہونے کے باوجود بھی بارش نہیں ہوتی احت پڑ جاتا ہے اور بارش کا موسم نہیں ہے وہاں بارش ہوتی ہے ابھی آپ دیکھیے سعودی عرب کے اندر دو تین دنوں سے الحمد خوب بارش ہو رہی ہے پورے سعودی عرب کے اندر کافی بارش ہوئی الحمد پوری پوری رات بارش ہوئی پورا پورا دن بارش ہوا اس طریقے سے بارش ہوگی کہ کافی بارش ہوئی حالانکہ سردی میں بارش نہیں ہوتی ہمارے یہاں جو بارش کا موسم اس کے علاوہ ہے تو اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بارش کا موسم ہے اس میں بارش ہوتی ہے لہذا ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بارش ہوتی ہے لہذا یہ ستاروں کی طرف نسبت کرنے کا تین مسئلہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اسے یاد رکھیے اور یہ بہت قیمتی باتیں ہیں جو آپ کو بڑے اختصار کے ساتھ بتا دی جاتی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ایجاد کی نسبت ستاروں کی طرف کرنا کہ بارش کے موجد ہیں ستارے ان کے یہ بارش کرتے ہیں یہ فائل ہیں یہی بارش برسانے والے ہیں یہ شرک ہے بڑا کفر ہے اس کے بارے میں کوئی اختلاف کی بات نہیں نمبر دو ستاروں کی طرف بارش کی نسبت کرنا یہ چھوٹا شرک کہلاتا ہے اللہ نے اسے ستاروں کو بارش کا سبب نہیں بنایا تو جس چیز کو اللہ نے سبب نہیں بنایا اگر آپ اس کو سبب بنا لیتے ہیں تو یہ چھوٹا شرک ہو جاتا ہے اور جو سبب ہے آپ اس کو اگر سبب مانتے ہیں تو یہ یہی اسلام ہے اور یہی توحید ہے جسے دواؤں کو اللہ نے کیا بنایا ہے سبب بنایا ہے شفا کا تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے دوا کے ذریعے ہمیں شفا ملی الحمد تو اللہ نے دوا کو شفا کا ذریعہ بنایا لہذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہیں گے کہ دوا کے ذریعے اللہ نے مجھے اپنے فضل و کرم سے شفا دیا لیکن ستاروں کو اللہ رب العالمی نے بارش کا سبب نہیں بنایا لہذا اسے یہ کہنا کہ اس کی بارش سے فلاں ستارہ فلاں برج میں گیا اس لیے بارش ہو رہی ہے سبب ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ چھوٹا شر کرنا ہے اور تیسری بات یہ کہنا کہ بھائی بارش کا موسم ہے یہ اس وقت میں بارش ہوتی ہے تو یہ کہنا بالکل جائز ہے کیونکہ اس میں بارش کی نسبت کسی کی طرف نہیں کی گئی ہے نہ ستاروں کی طرف کی گئی ہے نہ ستاروں کو سبب بنایا گیا ہے اور نہ یہ کہا گیا ہے کہ ستارے ہی بارش برسانے والے لہذا یہ کہنا جائز ہے تو یہ بھی امت کے اندر یہ چیز باقی رہے گی جیسا کہ ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم بنایا اور میں نے بتایا کہ ہر شخص کے اندر نہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کے اندر یہ چیز باقی رہے گی اور یقیناً آج یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں لوگ ستاروں کے ذریعے سے قسمتیں معلوم کرتے ہیں لوگ بہت یعنی غلط عقیدے اس کے تعلق سے رکھتے ہیں سیدان کی جو زمانہ جاہریت کی چیزوں میں سے تھی لہذا ہمانوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو کیا کیا ختم کیا ہے اور چوتھی چیز ہمارے بھی نے بتما فرمائی و نیاحا اور نوحا کرنا کرنا نوحا کیا ہے کسی کے وفات پر ماتم کرنا نوحا کرنا گریوان چاہ کرنا اور کپڑے پھاڑنا اور رخسار پیٹنا اور یہ ساری چیزیں کرنا شور مچانا ہنگامہ کرنا چیخنا چلانا سب کیا ہے یہ سب زمانے جاہلیت کی چیزوں میں سے نوحہ کرنا ماتم کرنا یہ ساری چیزیں حرام ایسا کرنا اللہ کا فیصلہ آ گیا کسی کی موت آ گئی ہو گئی اللہ نے ہر انسان کی عمر لکھی ہے ہر انسان کی عمر اللہ بلان متعین کر دی ہے انسان ماں کے پیٹ میں جب چالیس یعنی چار مہینے کا ہوتا ہے تو روح فوکی جاتی ہے اور چار چیزیں لکھ دی جاتی ہیں اسی میں سے انسان کی عمر بھی لکھ دی جاتی ہے تو ہر انسان کی عمر متعین ہے اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے لہذا چیخنا چلانا شور مچانا رخسار پیٹنا یہ کیا ہے یہ سب زمانے جاہلیت کی چیزوں میں سے ہے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت رائج ہے اور انسان خوب روتا ہے چیختا چلاتا ہے بین کرتا ہے اور سینہ کو بھی کرتا ہے کیا ہے یہ یہ سب حرام ہے شریعت کے اندر بالکل جائز نہیں ایسا کرنا یہ سب بڑے گناہ ہیں ایسا کرنا انسان کو صبر کرنا چاہیے اللہ کا فیصلہ ہے پوری دنیا والے بھی اگر مل جائیں گے تو اللہ کے فیصلے کو نہیں ٹال سکتے اور انسان صبر کرتا ہے لیکن بعد میں کرتا ہے بعد میں صبر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتی سے بخاری کی انما صبر و فصد مت پہلی بار انسان صبر کرتا ہے وقت تو بہت بڑا مرہم ہوتا ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے وقت گزرتا جاتا ہے انسان کو صبر ہو جاتا ہے لہذا وہ صبر نہیں ہے صبر یہ کہ انسان کو مصیبت پہنچے پہلی بار صبر کرے وہ ورنہ زمانہ تو انسان کو صبر سکھائی دیتا ہے کچھ مہینے دن گزرتے انسان صبر کر لے جاتا ہے کیا کر سکتا انسان مجبور ہے ہے کچھ نہیں کر سکتا اسے انسان صبر کر لیتا ہے لہذا اسے صبر کرنا چاہیے اول والا سے شروع ہی سے اس کو صبر کرنا چاہیے واویلا بچا کر کے ہنگامہ کر کے رخسار پیٹ کر کے چیخ اور چلا کر کے بعد میں صبر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے وہ تو انسان کی مجبوری بن جاتی ہے انسان پہلی بار اگر صبر کر لے جائے تو یہ ہے کہ ان سے انسان نے اللہ کے فیصلے کو صبر کر اللہ کے فیصلے کو مان لیا اللہ کے فیصلے پر راضی ہو گیا اور جو انسان اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے اسی کے لیے سکون اور اطمینان ہوتا ہے بڑی سے بڑی مصیبت آئے کسی کو فات ہو پریشانی ہو ہمیں بیماری آئے یا اور کوئی بڑی سی بڑی مصیبت اور تکلیف آئے انسان کو اس پر صبر کرنا چاہیے اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا چاہیے اور اس طریقے سے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں نے کیا غلطی کی کہ مجھے سزا مل رہی ہے مجھے گناہ مل رہا یہ یہ سزا دی جا رہی ہے انسان صبر کرے اور اس پریشانی اور مصیبت کو ٹالنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ آزمائش کرتا ہے نیک بندوں کی اور یہ ساری چیزیں تو جو غیر مسلم اور اللہ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں ان کے لیے تو عذاب ہے انتقام ہے لیکن مصیبتیں جب مسلمانوں کو آتی ہیں اللہ پر جو ایمان رکھتے نبی پر ایمان آخرت پر ایمان ایسے لوگوں کے لیے یہ مصیبتیں آزمائش ہوتی ہیں اگر اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عجل دیتا ہے اور اگر وہ صبر نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے مصیبت ہی ہوتی ہے اس لیے انسان کو صبر کرنا چاہیے اور ہر حال میں انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کتنی نعمتیں ہمارے پاس اللہ رب العالمین کی ہیں کہ ہم نعمتوں کو گر نہیں سکتے اگر کوئی ایک نعمت نہیں ہے اگر کسی قریبی کفات ہو گئی یا اس طریقے سے اور کوئی مصیبت آ گئی تو آپ اب دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنی اور نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہم ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا دور کی بات تو بہرحال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا کہ چار چیزیں ایسی ہیں جاہلیت کی جو ہماری امت کے اندر باقی رہیں گی میں نے بیان کیا کہ جاہلیت کی بہت ساری چیزیں آج ہمارے معاشرے میں رائج ہیں مسلمانوں کے اندر جیسے شرک ہے کفر ہے قبروں کو پختہ کرنا قبر پرستی اور قبروں پر چڑھاوے چڑھانا بہت ساری چیزیں ہیں جو زمانے جاہریت کے اندر تھی آج عود کر کے پھر دوبارہ بہت سارے مسلمانوں کے اندر آ گئی زہار حلالہ بہت سارے لوگ حلالہ کرتے ہیں تین طلاق دے دیا مان لیا تین طلاق حرام ہو گئی اور دو تین رات کے لیے کسی کے پاس بھیج دیتے ہیں اسے حلالہ کہتے ہیں یہ حلالہ نہیں حرام ہے یہ زمانے جاہریت کی چیزوں میں سے زناکاری ہے یہ قطار ہمارے لیے کسی کے لیے جائز نہیں ہے یہ لانت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر جو کسی کے لیے حلال کرتے ہیں اور جس کے لیے حلال کیا جائے بدشگونی بدفالی گانا بجانا مزاروں پر چڑھاوے چڑھانا قبروں کو پختہ کرنا قبروں پر سجادہ نشی بن کر کے بیٹھنا یہ تمام چیزیں زمانے جاہلیت کی تھی جو آج عود کر کے بہت سارے مسلمانوں کے ہاں واپس آ گئی تو بتانا مقصد یہ ہے تمام چیزوں کا ذکر کرنا مقصد نہیں ہے بتانا یہ صرف یہ ہے کہ جس گناہ کے بارے میں یہ کہا جائے کہ جاہلیت کے میں سے ہے تو آپ یہ جان لیں کہ وہ بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب ہمیں اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے محفوظ رکھے امین وہ صلی اللہ علیہ محمد علیہ اجمائن و جزاکم اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ